پریاں یہ کہانی زیادہ قدیم عرصے کی نہیں ہے یہ ننی چار بہنوں کی ہے میک جو بیتھ اور اینی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا ان کے والدین بہت غریب تھے اور اسی لیے یہ چاروں بہنیں اپنے والدین سے کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کرتی تھی جوان خوبصورت اور بہت سمجھدار تھی جو کہ سنہرے بال تھے اور وہ بہت ہوشیار تھی اسی لیے کہانی کار بننا چاہتی تھی بیت شرمیلی تھی نازک اور جمیل تھی اور اینی سب سے چھوٹی تھی وہ سبھی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی ان سبھی کا آپس میں بہت مضبوط رشتہ تھا گاؤں والے ان بہنوں کی ذہانت داری کی تعریف کیا کرتے تھے اور انہیں ننی پریا کہہ کر بلاتے تھے ایک دن ان کے گھر ایک سپاہی ان کے والد کو لینے کے لیے آیا کیوں وہاں کے میں ملکی جنگ شروع ہو گئی تھی میں آپ کے لیے خبر لے کر آیا ہوں آپ کو جلدی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کیوں کہ ملک میں جنگ چھڑ گئی ہے مہربانی کر کے تیار ہو جائیے سارا پریوار یہ خبر سنتے ہی غم زدہ ابا جان آپ مہربانی کر کے مت جائیے نہیں میرے بچوں مجھے جانا ہی ہوگا اپنے ملک کی حفاظت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے اب جلدی آنا ابا جان میں جلد ہی واپس آؤں گا اب تم سب رونا بند کرو میں ان کا خیال رکھنا ہاں ابا جان یہ کہہ کر ان کے ابا اس سپاہی کے ساتھ چل دیے کچھ دن گزر جانے کے بعد جب ابا جان نہیں لوٹے تو پریوار کے حالات خراب ہو گئے ان کے پاس راشن لانے تک کو پیسے نہیں میں تم سب کو پال سکو اتنا کمانے کی کوشش کر رہی ہوں پر بہت مشکل ہو رہا ہے فکر نہ کرے امی جان کچھ ہی دنوں کی بات ہے ایک بار ابا جان آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب تک نہ جانے کیا ہوگا میری کوئی سمجھ نہیں آ رہا یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے اس سے کیا ملے گا ہو جائیے امی جان ایک دن فوج سے ان کے نام ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کیا بات ہے میگ اس میں ابا جان کے بارے میں لکھا ہے وہ جنگ میں پوری طرح زخمی ہو گئے ہیں ان کا علاج چل رہا ہے اور ان کے ساتھ کسی کو ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے تب تو مجھے جلدی جانا ہوگا پر کیسے میرے پاس تو جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں اب میں کیا کروں فکر نہ کریں امی جان آپ بس جانے کی تیاری کریے باقی سب میں سنبھال لوں گی جو گھر سے باہر گئی اور جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں پیسے تھے یہ لیجیے امی جان اتنے کافی ہوں گے نا پر اتنے سارے پیسے کہاں سے لائی جو میں نے اپنے سنہرے بال بیچ کر پیسے کمائے تم نے اپنے خوبصورت بال بیچ دیے کوئی بات نہیں امی لیکن جو ہم کچھ اور بھی کر سکتے تھے تم نے ایسا کیوں کیا فکر مت کرو پھر سے اگائیں گے ہاں؟ جو رات بھر سو نہیں پائی وہ خاموشی سے اپنے بستر پر روتی رہی تبھی دیر رات میک آئی اور اس نے اس کے کندھے کو سہلایا جو یہ جاننے کے لیے اٹھی کہ وہ کون تھا جب اس نے دیکھا کہ میگ اس کے پیچھے بیٹھی تھی تو وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی چپ ہو جاؤ جو سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جب ان کی امی اسپتال چلی گئی تب چاروں بہنوں نے گھر کی باغوں سنبھال لی وہ سارا کام کرنے لگی صفائی کرنا کھانا بنانا اور ساتھ ساتھ موج مستی بھی <laughs> ایک دن بیت بیمار پڑ گئی اسے تیز بخار آ گیا وہ ٹھنڈ سے کانپنے لگی تینوں بہنوں نے اس کی بہت دیکھ بھال کی لیکن بخار اتر ہی نہیں رہا تھا سبھی بہنیں پریشان ہو گئی ہمیں اب ڈاکٹر کو بلانا چاہیے ہم ڈاکٹر کو تو بلا لیں گے لیکن ڈاکٹر کی فیس کیسے دیں گے ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں پگی بینک میں کچھ پیسے ہیں کچھ نہیں ہوگا رہنے دو میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی میں ڈاکٹر کو لے کے آتی ہوں اور اس کی فیس اس سمے بیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے ان برفیلا موسم تھا اور جو پرواہ کیے بنا جیسے تیسے ڈاکٹر کے گھر پہنچی اس نے ساری باتیں دریافت کی ڈاکٹر نے اس کی بات سنی اور گھر آ گئے میں نے اس کی ٹھیک سے جانچ کی ہے اسے معمولی بخار ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں جلدی صحت آپ ہو جائے گی یہ تو اچھی بات ہے مگر ڈاکٹر انکل لیکن کیا بات یہ ہے کہ بولو بولو کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے میں شرمندہ ہوں پر کیا آپ پھر بھی علاج کرو گے اچھا تو یہ بات ہے تم لوگ فکر مت کرو میں اس کا علاج ضرور کروں گا یہ میرا فرض ہے پیسے تو میں بعد میں لے سکتا ہوں جب تمہارے والدین واپس آ جائیں گے تم فکر مت کرو ڈاکٹر نے بیت کے لیے کچھ دوائیاں دی اور بہنوں نے اس کا اچھی طرح سے خیال رکھا بیت دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی اور اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی امی کی یاد آ رہی ہے کہاں امی جان مہربانی کر کے جلدی آ جاؤ مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے گھر واپس آ جاؤ بیت حوصلہ رکھو رو مت امی جان واپس آ جائے گی تم بس جلدی ٹھیک ہو جاؤ ہم امی کو خط لکھیں گے ہاں ہاں امی جلدی آ جائیں گی اور اسی وقت ان کی ماں نے گھر میں قدم رکھا سبھی بہنیں ماں کو دیکھ کر بہت ہاں، خوش ہوئی امی جان امی جان امی جان میری بچیوں تم سب کو دیکھ کر خوشی ہوئی کیسی ہو تم سب بیتھ بھی اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی دیکھو بیت ممی آ گئی اب تو خوش ہونا اس کے بعد ماں نے بیتھ کی بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کی کچھ ہی دنوں میں بیتھ صحت آب ہو گئی اور جب جاڑی کا موسم بڑھ گیا تو میتھ کو اپنے پریوار کے لیے طرح طرح کی سوچ ہونے لگی امی ابا واپس کب آئیں گے انہیں بہت گہرا زخم ہوا تھا ان کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی پر وہ اب خطرے سے باہر ہے اور یہاں کبھی بھی آ سکتے ہیں تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ابا جان کی بہت یاد آتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں میگ ایسے دور سے زندگی میں کوئی بھی نہ گزرے مت کہو امی ایسے مشکل گھڑی سے ہی تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں یعنی کسی بھی مصیبت کے وقت ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور سامنا کرنا چاہیے تم نے صحیح کہا میگ کچھ ہی دنوں میں کرسمس کا تیوہار آنے والا تھا ماں اور میگ نے کسی طرح کرسمس ٹری لا کر اپنا گھر سجایا لیکن ننی اینی کو تو تحفہ چاہیے تھا مجھے اس سال کرسمس میں ایک نیا ڈریس چاہیے مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل جائے مجھے ایک بڑا سا پیانو چاہیے تمہاری کیا خواہش ہے میگ میں چاہتی ہوں کہ کرسمس کے اس تہوار پر سبھی خوشیاں منائے کیا خوب بات کہی میگ کرسمس کے تیوہار پر سبھی اداس تھے کیونکہ کسی کی بھی وش پوری نہیں ہوئی تھی وہ سبھی پریشان تھے پر انہیں کوئی شکایت نہیں تھی ان کی قسمت اتنی خراب تھی کہ ان کے پاس ناشتے کے بھی پیسے نہیں تھے تبھی کسی نے دروازے پر دستک دی ہاں ہاں کون ہو سکتا ہے کون ہے کون ہے میں جا کر دیکھتی ہوں نہیں رکو میک رک جاؤانی اور دیکھا سامنے اس کے والد کھڑے تھے سبھی لڑکیاں دوڑ کر اپنے والد سے لپٹ میری نن میں نے تم سب کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کیا یہ کرسمس کا سب سے پیارا تحفہ تھا ابا کو اچانک دیکھ کر پورا پریوار خوشی سے جھوم اٹھا اور کرسمس کا تیوہار مزے سے منایا